پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نازل فرمایا یعنی ایسی غنودگی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی اور ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے جاہلیت والے گمان وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک اختیار تو سارا اللہ کے لیے ہے وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس طرح سے یہاں مارے نہ جاتے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یقیناً جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف اور یہ حالات اس لیے ہوئے تاکہ اللہ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور اسے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے